مختار بن صعیفی نے یزید بن سے روایت کی انہوں نے نے کہا نجدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط لکھا اور انہوں نے حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور ان کی طرح پورا واقعہ بیان نہیں کیا جن کی حدیث ہم نے اوپر بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو نواسی